اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن مار کا تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا اس کی وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہے اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور کیسا ہے لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے اس کے پاس وہی بھیجی ہے اللہ نے یہ اور یہ وہی کی ہے میں یہ بات یاد کر لیتا تھا گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینہ کی جانب پیش رفت کی اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آئے تو فرمایا میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی آزان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں اسلام کو قوت بخشنے میں اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دور رس اثرات رکھتا تھا یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہو گئی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو برسوں نو ہجری اور دس ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج تر فوج داخل ہو رہے تھے یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار سپاہ پر مشتمل تھا اس کی تعداد غزوہ تبوک میں جبکہ ابھی فتح مکہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا اتنی بڑھ گئی کہ وہ تیس ہزار فوجیوں کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گیا پھر ہم حجت الوداع میں دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار اہل اسلام کا سیلاب امٹ پڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد اس طرح لبیک پکارتا تکبیر کہتا اور ہم دو تسبیح کے نغمے گنگناتا ہے کہ آفاق گونج اٹھتے ہیں اور وادی و کوسار نغمہ توحید سے معمور ہو جاتے ہیں وفود اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد ستر سے زیادہ ہے لیکن یہاں نہ تو ان سب کے ذکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی مضمر ہے اس لیے ہم صرف انہی وفود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ندرت کے حامل ہیں قارئین کرام کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر جے عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہونا شروع ہوئے تھے لیکن پاس پاس قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے یہاں ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں ایک وفد عبد القیس اس قبیلے کا وفد دو بار خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا پہلی بار پانچ ہجری میں یا اس سے بھی پہلے اور دوسری بار عام الوفود نو ہجری میں پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کے تیرہ یا چودہ آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا اسی دفعہ اس وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا اس وفد کا سربراہ علاش السری تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے ایک دور اندیشی اور دو بردباری دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا اس وقت ان کی تعداد چالیس تھی اور ان میں علا بن جارود ابتی تھا جو نصرانی تھا لیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت خوب رہا دو وفد دوس یہ وفد سات ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے آپ پچھلے اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمر توسی رضی اللہ عنہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے پھر انہوں نے اپنی قوم نے واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے پھر انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ توس پر بدعا کر دیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے ستر یا اسی گھرانوں کی جمعیت لے کر سات ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے تین فرواہ بن عمر جزامی کا پیغام رسان حضرت فروا رضی اللہ عنہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے انہیں رومیوں نے اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا ان کا مرکز معان جنوبی اردن تھا اور عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی انہوں نے جنگ موتا آٹھ ہجری میں مسلمانوں کی مار کا آرائی شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں انہوں نے ارتداد پر موت کو ترجیح دی چنانچہ انہیں فلسطین میں افرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کر شہید کر دیا گیا چار وفد صدا یہ وفد آٹھ ہجری میں جیرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ رونداویں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے یہ مہم ابھی وادی اقنات کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں لہٰذا آپ لشکر واپس بلا لیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قناتی سے لشکر واپس بھلا لیا اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم نے واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں ان کی ترغیب پر پندرہ آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی پھر اپنی قوم نے واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا حجت الوداع کے موقع پر ان کے ایک سو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا پانچ کعب بن زہر بن ابی سلمہ کی آمد یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا یہ کافر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتا تھا امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے لیکن یہ شخص بچ نکلا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف 8 ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجازن رہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا میں پہنچاتے تھے قریش کے بچے کھچے شورا میں سے جس کے جدھر سینگ سمائے ہیں نکل بھاگا ہے لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی جس کے نتیجے میں بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے اس لیے آخر کار وہ مدینہ آ گیا اور جو ہے نہ کہ ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قعب بن زہر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا خاص بن کر آیا ہے تو کیا اگر میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا میں ہی قعب بن زہر ہوں یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو یہ شخص طائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا سواد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے اس کے پیچھے وہ رفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اس کا فدیہ نہیں دیا گیا اس قصیدے میں قاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ کی مداح کرتے ہوئے آگے یوں کہا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے حالانکہ اللہ کے رسول سے درگزر کی توقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں چغل خوروں کی بات نہ لیں وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصائح اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا ہے اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ہو حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزا کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور جس کی بات بات ہے جب میں اس سے بات کرتا ہوں داراں حال یہ کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف فلاں فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے بعض پرس کی جائے گی تو وہ میرے نزدیک اس شعر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی ہندی تلوار ہیں اس کے بعد قاب رضی اللہ عنہ بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی کیونکہ قاب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی لیکن ان کی متاح کے دوران انصار پر طنز کی کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی کردن مارنے کی اجازت چاہی تھی چنانچہ کہا وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدہ میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی چنانچہ اس قصیدے میں کہا جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہے انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہیں ترحقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہیں چھ وفد عزرہ یہ وفد سفر نو ہجری میں مدینہ آیا بارہ آدمیوں پر مشتمل تھا اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ بن نعمان بھی تھے جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا ہم بنو ازرا ہیں قسی کے اخیافی بھائی ہم نے ہی قسی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا یہاں ہمارے رشتے دار اور قرابت تاریاں ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی نیز انہیں کہنا عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان زبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبا کیا کرتے تھے اس وقت نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس کیا سات وفد بلی یہ ربیع الاول نو ہجری میں مدینہ آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر تین روز مقیم رہا دوران قیام وفد کے رئیس ابو زبیب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرے وہ صدقہ ہے اس نے پوچھا مدت ضیافت کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن اس نے پوچھا کسی پتا شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے آٹھ وفد ثقیف یہ وفد رمضان نو ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدہ آٹھ ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے اس لیے انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور اس کے لیے عبد یا لیل بن عمر سے بات چیت کی مگر وہ آمادہ نہ ہوا اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے دو آدمی اور بنی مالک میں سے تین آدمی لگا دیے اس طرح کل چھ آدمیوں کا وفد تیار ہو گیا اسی وفد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص سقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے جب یہ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھتے جس میں زناکاری شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی لہذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ اٹھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی لا سقفی کو ان کا امیر بنا دیا کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش پیش اور حریص تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے لیکن عثمان رضی اللہ بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا ثقیف کے لوگو تم سب سے اخیر میں اسلام لائے ہو اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے بہرحال وفد نے اپنی قوم نے واپس آ کر اصل حقیقت چھپائی رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا اور ہز نوغم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا شراب اور سود چھوڑ دیں ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نخوت جاہلیہ غالب آئی اور وہ دو تین روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات تسلیم کر لے اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو اٹھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک سراسی نفری روانہ فرمائی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر تاری ہو گیا کہنے لگا اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے اسے دیوی نے مار ڈالا اتنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لپاس نکال لیا یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے حضرت خالد رضی اللہ ہو زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی نو شاہان یمن کا خط تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان ہمیر یعنی حارث بن عبد کلال نعیم بن عبد کلال اور جعین ہمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا بر مالک بن مرہ رہاوی تھا ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بھی دیا تھا بشرط یہ کہ وہ مقرر آجزیہ ادا کریں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا دس وفد ہمدان یہ وفد ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور مالک رضی اللہ عنہ بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو بھیج دیا وہ چھ مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشے اسلام ہونے کی بشارت بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام ہمدان پر سلام گیارہ وفد بنی فزارہ یہ وفد نو ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا اس میں دس سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپائیوں کو سیراب کر اپنی رحمت پھیلا اپنے مردہ شہر کو زندہ کر اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کرے راحت پہنچا دے خوشگوار ہو پھیلی ہوئی ہم ماہگیر ہو جلد آئے دیر نہ کرے نفع بخش ہو نقصان رساں نہ ہو اے اللہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں اور نہ ڈھانے والی نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما بارہ وفد نجران مکہ سے یمن کی جانب سات مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو تہتر بستیوں پر مشتمل تھا تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا اس علاقے میں ایک لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے نجران کا وفد نو ہجری میں آیا یہ ساٹھ افراد پر مشتمل تھا چوبیس آدمی اشراف سے تھے جن میں سے تین آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی ایک عاقب جس کے ذمہ امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگراں تھا اور اس کا نام اہم یا شرابیل تھا تیسرا اسقف یعنی لاٹ چادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا اس کا نام ابو حارثہ بن القمہ تھا وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے جواب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا حق تیرے رب کی طرف سے ہے بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو پھر تمہارے پاس آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو پھر مباہلا کریں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں بس اللہ کی لانت ٹھہرائیں جھوٹوں پر سورہ آل عمران آیات انسٹھ ساٹھ اور اکسٹھ صبح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا پھر جب اگلی صبح ہوئی درآں حال یہ کہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چل رہی تھیں جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا حاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو مباہلہ نہ کرنا خدا کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملاغت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور دو ہزار جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی ایک ہزار ماہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ سفر میں اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوکیا ایک سو باون گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی و مرحمت فرمائی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک امین امانت دار آدمی روانہ فرمائیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا اہل سیر کا بیان ہے کہ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیے لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور ظاہر ہے صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے تیرہ وفد بنی حنیفہ یہ وفد نو ہجری میں مدینہ آیا اس میں مسلمہ کا سمیت سترہ آدمی تھے مسلمہ کا سلسلہ نصب یہ ہے مسلمہ بن سمامہ بن قیر بن حبیب بن حارس یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا البتہ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ تکبر اور امارت کی حویس کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولن اور فعلن اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دل جوئی کرنی چاہی لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں اور ان میں سے سونے کے دو کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بہت گراں اور رنجتہ محسوس ہوئے چنانچہ آپ کو وہی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو قذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے چنانچہ جب مسلمہ قذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے مسلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے اور اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب جو دکھلایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا یعنی مسلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سچا گھڑنے لگا اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کی پیروکار و ہم آواز بن گئی نتیجہ دن اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے آدھی حکومت ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقیوں کے لیے ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن نواحہ اور ابن اسال مسلمہ کے قاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لایا اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا مسلمہ قذاب نے داس ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ربیع الاول بارہ ہجری میں با اہد خلافت صدیقی یمامہ کے اندر قتل کیا گیا اس کا قاتل وہی وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا ایک متعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا ایک دوسرا متعی نبوت اسود انسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے قتل کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق وہی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا اس کے بعد یمن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی چودہ وفد بنی عامر بن ساسا اس وفد میں دشمن خدا عامر بن طفیل حضرت لبید کا اخیافی بھائی ارحد بن قیس خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے یہ سب اپنی قوم کے سربر آوردہ اور شیطان تھے عامر بن توفیل وہی شخص ہے جس نے برماؤنہ پر ستر صحابہ کرام کو شہید کرایا تھا ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے چنانچہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور اربد گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچا اور بالشت پر تلوار میان سے باہر نکالی لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے ازبت اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جیسے اربت جل مرا ادھر عامر ایک سلولیا عورت کے ہاں اترا اور اسی دوران اس کی گردن میں گلٹی نکال آئی اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا کہ آہ اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولیا عورت کے گھر میں موت صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں آپ کو تین باتوں کا اختیار دیتا ہوں ایک آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے دو یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں اور تین ورنہ میں قطفان کو ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں تعاون کا شکار ہو گیا جس پر اس نے فرد غم سے کہا کیا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور وہ بھی بنی فلاں کی ایک عورت کے گھر میں میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ پھر وہ سوار ہوا اور اپنے گھوڑے ہی پر مر گیا پندرہ وفد تجیب یہ وفد اپنی قوم کے صدقات کو جو فقرا سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینہ آیا وفد میں تیرہ آدمی تھے جو قرآن و سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں انہیں لکھ دیں وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا حضور خدا کی قسم مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں لائی ہے کہ آپ اللہ سوچل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش و رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو واض و نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی پھر اہل وفد نے حجت البتع تس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کی اور سولہ وفد تئی اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شاہ سوار زید رضی اللہ عنہ الخیل بھی تھے ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کم تر ہی پایا مگر اس کے برعکس زیت الخیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زیت الخیر رکھ دیا اس طرح نو ہجری اور تس ہجری میں پے تر پے وفوت آئے اہل سیر نے یمن حضد قضاء کے بنی سعد حزیم بنی عامر بن قیس بنی اسد بہرا خولان محارب بنی حارث کعب غامد بنی منتفق سلامان بنی ابس مزینہ مراد زبید کندہ زیمرہ غسان بنی عیش اور نخع کے وفود کا تذکرہ کیا ہے نخع کا وفد آخری وفد تھا جو محرم گیارہ ہجری کے وسط میں آیا تھا اور دو سو آدمیوں پر مشتمل تھا باقی بیشتر وفود کی آمد نو ہجری اور دس ہجری میں ہوئی تھی صرف بعض وفود گیارہ ہجری تک متاخر ہوئے تھے ان وفود کی پی آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے حتیٰ کہ ان کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے ترحقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہ تھا البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابعت میں مسلمان ہو گئے تھے ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا چنانچہ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں عرب یعنی بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے سورہ توبہ آیات نمبر ستانوے اور اٹھانوے جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے اور بعض عرب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ غفور الرحیم ہے سورہ توبہ آیت نمبر ننانوے جہاں تک مکہ مدینہ ثقیف یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے دعوت کی کامیابی اور اثرات اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں لیکن اس تذکرے کے لیے رہوار قلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایوہ المتزمل قم اللیل اللہ قلیلا اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا سورہ المزمل آیات ایک اور دو اور اجوہ المتصر ام فانذر اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے سورہ المتصر آیات ایک اور دو پھر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارے گرا اٹھائے مسلسل کھڑے رہے یعنی ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا جو چاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا جسے زمین اور اس کی گونا گون کشش کے بار نے بوجھل کر رکھا تھا جو شہوات کی بیڑیوں اور پندوں میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس ضمیر کو اپنے پاس صحابہ کی صورت میں چاہلیت اور حیات عرضی کے طے در تیہ بوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکا بلکہ مارکوں پر مار کے شروع کر دیے یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے مٹی کے اندر جڑ پکڑنے فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نمو گاہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہم مار کا آرائیاں شروع کیں اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکا یعنی ضمیر کا مارکا ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ دائمی مارکا ہے اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لحظے کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمع ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم مارکوں میں مصروف تھے دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر تھی مگر آپ تنگی و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا مگر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا رات میں قیام فرماتے تھے اپنے رب کی عبادت کرتے تھے اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر کرت کرتے تھے اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور مار کا آرائی میں بیس پر سے اوپر گزار دیئے اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں سارا جزیرت العرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گیا اس کے افق سے جاہلیت کا غبار اٹھ گیا بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود آزانوں سے لرزنے لگا اور اس کی پنہائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں قرآ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور نہ مالک ہے نہ مملوک نہ حاکم ہے نہ محکوم نہ ظالم ہے نہ مظلوم بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں برتری کا معیار صرف تقوی ہے ورنہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی بالفاظ دیگر زمانے کے رفتار بدل گئی روئے زمین متغیر ہو گیا تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے اس دعوت سے پہلے دنیا پر چاہلیت کی کار فرمائی تھی اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبودار تھی قدریں اور پیمانے مختل تھے ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تاو بالا کر رکھا تھا اس پر کفر و گمراہی کے تاریخ اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے مگر ان میں تحریف نے جگہ پائی تھی اور زوف سرائیت کر گیا تھا اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو انسانی روح کو وہم و خرافات بندگی و غلامی فساد و تعفن اور گندگی و انارکی سے نجات دلائی اور معاشرہ انسانی کو ظلم و تغیان پراغندگی و بربادی طبقاتی امتیازات حکام کے استبداد اور کہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا اور دنیا کو عفت و نظافت ایجادات و تعمیر آزادی و تجدد معرفت و یقین وسوق و ایمان عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرت العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی حجت الوداع دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوحیت کے اسبات اس کے ماں سوا کی الوحیت کی نفی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی اب یا غیبی حاطف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دس ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے منجم ملا اور باتوں کے فرمایا اے معاذ غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے تر حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے سمرات دکھلا دے جس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس برس سے زیادہ عرصے تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد و نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ادا کر دی پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیرخواہی کا حق ادا فرما دیا اس مشیت عزدی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانہ نے عرب چوک تر چوک پہنچنا شروع ہو گئے ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدا کرے پھر سنیچر کے دن جب کسی قدا میں چار دن باقی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا تہبند پہنا چادر اوڑھی قربانی کے جانوروں کو کلادہ پہنایا اور زہر کے بعد کوچ فرما دیا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے وہاں عصر کی نماز تو رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی پھر اپنا تہبند پہنا چادر اوڑھی دو رکعت ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد مسلحی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی پھر باہر تشریف لائے قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائی لبیک بلند کی اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا ہفتے بھر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو زی توا میں ٹھہر گئے وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا پھر مکہ میں تم داخل ہوئے یہ اتوار چار زل ہجا دس ہجری کا دن تھا راستے میں آٹھ راتیں گزری تھیں اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور لائے تھے طواف و صحیح سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی مکہ میں ہجون کے پاس قیام فرمایا لیکن دوبارہ تواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال نہیں ہو رہے تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں حدینہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدینہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر اطاعت خم کر دیا اور جن کے پاس حدینہ تھی وہ حلال ہو گئے آٹھ ذیل حجہ ترویہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے اور وہاں نوزل حجا کی صبح تک قیام فرمایا ظہر اثر، مغرب عشاء اور فجر پانچ وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں پھر اتنی دیر توقع فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبا تیار تھا اسی میں نزول فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قصبہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری بات سن لو کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں تمہارا خون اور تمہارا نال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے سن لو چاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رونتی گئی جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مارنا مارنا اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ اور میں تم نے ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگو یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا خوشی خوشی اپنے مال کی زکاة دینا اپنے پروردکار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے صحابہ نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیعہ رضی اللہ عنہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے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 اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا سورہ المائدہ آیت نمبر تین حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان اور پھر اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اقامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی اس کے بعد سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے وقوف پر تشریف لے گئے اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور حبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتیلے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا تھوڑی زردی ختم ہوئی پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے مصطلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھیں درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد قصبہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل رضی اللہ عنہ بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا بطن راہ میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبرا پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرائے کبرا پر پہنچے اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرائے کبرا اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا اس کے علاوہ جمرائے کبرا کو جمرائے اقبا اور جمرائے اولا بھی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرائے کبرا کو سات کنکریاں ماریں ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے تریسٹھ اونٹ ذبا کیے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ سینتیس اونٹ ذبح کیے اس طرح سو اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی ہدی یعنی قربانی میں شریک فرما لیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربا پیا بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے بیت اللہ کا طواف فرمایا اسے طواف افاظہ کہتے ہیں اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی پھر چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے وہ خود کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہتا چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پیا آج یوم النہر تھا یعنی ذلحجہ کی دس تاریخ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النہر یعنی دس رزیل الحجہ کو خطبہ دیا فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے ہیں تین پے تر پے یعنی زیقتا ذلحجہ اور محرم اور ایک رجب مضر جو جماعتی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذل حچا نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النہر یعنی قربانی کا دن یعنی دس دل حجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا لہٰذا دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی صحابہ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والوں سے کہیں زیادہ ان باتوں کے در و بست کو سمجھ سکیں گے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا یعنی باپ کے جرم نے بیٹے کو یا بیٹے کے جرم نے باپ کو نہیں پکڑا جائے گا یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ ذی الحجہ کو منا میں مقیم رہے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسق بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے ملت ابراہیمی کے سنن حدی بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایہ بھی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا چنانچہ سنن ابی تعود میں بسنت حسن مروی ہے کہ حضرت بنت بنحان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا خطبہ بھی کل یعنی یوم النہر کے خطبے جیسا تھا اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم النفر یعنی تیرہ زیز حجا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے کوچ فرمایا اور وادی اب کے حیف بنی کے نانا میں فروکش ہوئے دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف بتا فرما آئے اور اب تمام مناسب کے حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ٹال دیا اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں آخری فوجی مہم رومن امپائر کی کبریائی کو نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے اس لیے اس کی قلم روح میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا تو اس کے جان کی خیر نہ رہتی جیسا کہ معان کے رومی گورنر حضرت فروہ رضی اللہ عنہ بن عمر جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا اس جلت بے محابہ اور اس غرور بے جا کی پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر گیارہ ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بنی حارسہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپاہ سالار مقدر مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلکہ کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے رون داؤ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپاہ سالار کی نوعمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپا سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپا سالاری پر تانہ زنی کر چکے ہو حالانکہ وہ خدا کی قسم سپا سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں بہرحال صحابہ کرام حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے تین میل دور مقام چرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے